ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے ادریس نے ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن مجید کی آیت لکل جعلنا جعلنہ موالیہ کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موالی کے معنی ورثے کے ہیں والذین اوقدت ایمانکم کا قصہ یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انصار کا ترکہ پاتے تھے اور انصاری کے ناتہ داروں کو کچھ نہ ملتا اس بھائی پنے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہوئی تھی پھر جب آیت ولیکل جعلنا موالیہ نازل ہوئی تو پہلی آیت و لدینہ اوقدت ایمان کم منسوخ ہو گئی سوا امداد تعاون اور خیر خواہی کے البتہ میراث کا حکم جو انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کی وجہ سے تھا وہ منسوخ ہو گیا اور وصیت جتنی چاہے کی جا سکتی ہے جیسی اور شخصوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے تہائی ترکے میں سے وصیت کی جا سکتی ہے جس کا نفاذ کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بانوے